محمد بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نماز عشاء ادا کرتے اور اس کے بعد صرف ایک رکت بطر ادا کرتے مزید کوئی نفل نہ پڑھتے کسی نے ان سے کہا اے ابو اسحاق کیا آپ ایک ہی رکت پڑھتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھتے انہوں نے کہا جی ہاں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص وطر پڑھ کر ہی سوتا ہے وہ محتاط ہے حدیث نمبر بائیس سو مسند احمد